اسماعیل نے جو ابن جعفر بن ابی کثیر ہیں کہا مجھے شریک نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ غلام عطا بن یسار سے خبر دی انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مسکین وہ نہیں جسے ایک دو کھجوریں یا ایک دو لقمے لوٹا دیتے ہیں اصل مسکین سوال سے بچنے والا ہے چاہو تو یہ آیت پڑھ لو وہ لوگوں سے چمٹ کر اسرار سے نہیں مانگتے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چورانوے